مجھے یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا خسائل فطرت پانچ ہیں ختنہ کرانا زیر ناف بال موڑنا مونچ کترنا ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھیڑنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اٹھانوے